بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب شہر رمضان حصہ سوم دو باتیں دل میں بٹھا لیں عید کا دن اس لیے آتا ہے تاکہ اہل ایمان خوشیاں منائیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام اور ہدایت کی نعمت عطا فرمائی ان کو ایمان اور جنت کے لیے چن لیا اور ان کو اپنے فضل سے کامیابی عطا فرمائی لتکبر اللہ علامہ ہدا کم تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کرو اس نعمت کے شکرانے میں کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی دو باتیں دل میں بٹھا لیں پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے اور دوسری یہ کہ ہدایت کی نعمت یعنی اسلام کی توفیق ملنا ہی سب سے بڑی نعمت ہے جس کے دل میں یہ دونوں باتیں بیٹھ چکی ہیں وہ شکر ادا کرے لمبے لمبے سجدے کرے اور جس کے دل میں ابھی کچھ کھوٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا کہتا تو ہے مگر دل میں اور بہت سے افراد کی اور بہت سی چیزوں کی بڑائی بٹھا رکھی ہے اور جو اسلام کو سب سے بڑی نعمت کہتا تو ہے مگر سمجھتا نہیں تھوڑی سی مالی تنگی تھوڑی سی جسمانی آزمائش اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر گھبرا کر اسلام کی نعمت کو بھول جاتا ہے اس نعمت پر شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے وہ توبہ کرے استغفار کرے آنسو بہائے اور اپنے دل کا علاج کرے کرے دنیا بھر کی ساری نعمتیں اسلام کے مقابلے میں خاک کے ایک ذرے برابر بھی نہیں اور دنیا بھر کی ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں دل سے پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد